السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 890 سلسلہ وار قیابت کا ہے سبق ہے سبق نمبر چار قیابت کے متعلق حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی عرض کیا گیا کہ حضرت اس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا کیا سبب ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر وہ مرنے والا نیکوکار اور دیندار ہوگا تو اس کو تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں اور دینداری میں اور قرآن پڑھنے میں نمازیں پڑھنے میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی اور جو نیکیاں کما کے لایا ہے اس سے زیادہ نیکیاں کما کے کیوں نہیں لایا اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا گنا سے باز کیوں نہیں رہا گنا سے کیوں نہیں بچا حسرت سب کو ہوگی یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لیے یاد رکھنا حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے قرآن نے بار بار قیامت کا تذکرہ کیا ہے نیکیاں خوب کریں خوب کریں وہاں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیکیوں پر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ایک مین پوائنٹ ذہن میں رکھو نیکیاں کرنا آسان ہے گنا کا چھوڑنا مشکل ہے نیکیاں تو کر لیتا ہے آدمی گنا نہیں چھوڑتا اس لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے آدمی گناہ کو چھوڑ دے اس لیے نیکیاں کیجیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں عطا فرما یہ سبق بھی میں منورہ سے دے رہا ہوں اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں عطا فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے اس سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں ہمارے اوپر کرم فرما اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ تاکہ نیکیاں بہت جمع ہو جائیں ہماری ربنا اغفر ولی ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب دیکھیے میں نے اتنا پڑھا تو جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی نمبر ایک نمبر دو میں نے میرے ماں باپ کے لیے دعا کی تو علماء نے لکھا ہے کہ نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی تو الحمد اللہ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی حدیث میں آتا ہے اولد اللہ تو آپ بھی پڑھ لیجیے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی ماں باپ کے لیے دعا بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب جو اتنا پڑھ لیجیے اب استغفر اس لا الہ اللہ الحی القیوم و اطوب علئی اللہ الذي لا لا الا اللہ الحی القیوم و اطوب لئی استم فر اللہ اللہ جی لا اللہ اللہ القیوم و اطوب تو اس سبق کے اندر ٹو ان ون ہو گیا نیکیاں بھی مل گئی اور میں نے استغفار پڑھا تو میرے سارے گناہ معاف بھی ہو گئے آپ بھی پڑھ لیجیے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکیاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ اور یہ نیکیاں قیامت کے دن کام لگے گی انشاءاللہ اپنے کو ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین